وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں میں تو حضرت شیخ کو سننے ہی کے لیے آپ کے ساتھ حاضر ہوا تھا لیکن وہ ایک پٹھان صاحب جو ہیں کچھ جابن خریدنے گئے تھے تو انہوں نے ایک کلو پانچ سو گرام جو کن جابن خریدے ہوں گے وہ خرید کر وہ تھیلا لے گئے گھر پر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جامن جیسا ہی ایک کچھ کیڑا آتا ہے اتنا سا اتنا سا ہوتا ہے وہ جامن جیسے ہی کلر کا ہوتا ہے اس میں بیٹھ جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جامن ہی یا کیڑا ہے تو وہ لے گئے وہاں پر گھر پر اور کھانا شروع کیا ایک ایک دو دو تو وہ بھی آیا اندر منہ میں تو وہ چی چی کرتا ہے اندر منہ میں تو پٹھان صاحب کہتے ہیں کہ وزن میں آیا ہے تول میں آیا ہے تو چی کر یا چا کرے کھاؤں گا تجھے تو یہ ہے کہ جب آ گیا ہوں حضرت کے ساتھ تو حضرت نے حکم فرما دیا بس دعا کرے میں کوئی بڑا مقرر نہیں ہوں اور حضرت کی موجودگی میں یہ میرے لیے مناسب بھی نہیں ہے لیکن حکم ہوا تو کچھ دو چار باتیں مفید ضروری عرض کر دوں گا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے بھائیو قرآن کریم کی دو آیت جو میں نے تلاوت کی ایک سورہ تین کی ہے وہ تین و زیتون وقور اسی ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو تین چیزوں کی قسم کھائی ہے تین کی یعنی انجیر کی وہ زیتون زیتون کی قسم کھائی وہ سینین سینی اور تور پہاڑ کی تور سینا کی قسم کھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بہت ہی اہم بات بیان کرنے جا رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ قسم کھا کر ہمیں یہ یقین دلانا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ کا فرمان ہی ہمارے لیے کافی ہے لیکن کتنی امپورٹنٹ چیز ہے وہ کتنی اہم ہے وہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں فرمایا کہ لقد خلق انسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہت ہی اچھی شکل و صورت اور ڈھانچے میں اور اپیرینس میں پیدا کیا ہے انسان کی ظاہری شکل و صورت جو حد درجہ مناسب تھی جس عزو کو جہاں جس طرح سیٹ کرنا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس کے علاوہ انسان کی بہترین شکل کوئی نہیں ہو سکتی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین چیزوں کی قسم اٹھا کر فرمائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تو ہماری جو ظاہری باڈی اور جسم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بہترین تقویم میں ڈھانچے میں اور فریم میں پیدا کیا ہے وہ بنایا ہے سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہمارے لیے ضروری ہے یہ ظاہر جسم اللہ تعالیٰ نے تھا کیا ہے ہمارے اعضاء ہاتھ ہے کان ہے ناک ہے سر ہے اسی طرح دوسرے پیر وغیرہ کے جو اعضا ہے ان اعضا کو بھی امانت کہا اور اس کی حفاظت کا بھی ہم کو مکلف بنایا جب اتنی بڑی نعمت ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو ضائع تو نہیں کر سکتے بیکار نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی محفوظ رکھنے کا حکم فرمایا اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو بیماری کیا ہوتی ہے کہ انسانی ظاہری جسم میں کچھ فطور آ جاتا ہے تو اس کو حکم دیا کہ تم علاج کرو اگر علاج نہ کرے اور بیماری بڑھ جائے کوئی عزو شل ہو جائے بیکار ہو جائے نکما ہو جائے تو اس کو گناہ ہوگا اگر وہ قادر تھا قدرت رکھتا تھا کہ اس کے پاس اسباب بھی موجود تھے کہ وہ اس کا علاج کر سکتا ہو اور پھر بھی اس نے علاج نہیں کرایا اور مرض بڑھ گیا بیماری بڑھ گئی اور اس کے جسم میں زیادہ نقصان ہو گیا اس نقصان کا ذمہ دار انسان ہوگا اور اس نے جو علاج نہیں کرایا اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کی پرسش ہوگی اسی لیے یہ حکم ہے کہ انسان خودکشی بھی نہیں کر سکتا خودکشی کرنا حرام ہے اس کے لیے بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان دنیاوی پریشانیوں سے بالکل اگتا جاتا ہے بہت پریشان ہو جاتا ہے اور چھٹکارے کے لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں حالانکہ بخاری شریف کے حدیث ہے کہ خودکشی کرنا یہ جو ہے ایسا ہے اور جس طریقے سے اس نے خودکشی کی ہے اسی طریقے سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں پریشانی سے چھوٹ گیا لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پریشانی سے چھوٹا نہیں ہے بلکہ جس طریقے سے جس وے سے اس نے خودکشی کی اس اگر کوئی آگ میں جل کر مر گیا اگر کوئی پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر مر جائے اگر کوئی پانی میں ڈوب کر مر جائے کوئی ریلوے کے ناتحت اندر آ کر اپنی جان دے دے تو حدیث میں ہے کہ جس طریقے سے اس نے اپنی جان کھوئی ہے قیامت تک اس کو اسی طریقے سے عذاب دیا جائے گا اس کی جان جائے گی پھر اس کو جان دی جائے گی پھر اسی طرح اس کو آزاد دیا جاتا ہے مرتا جائے گا تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیائی پریشانی سے چھوٹ گیا لیکن چھوٹا نہیں ہے ایک تو یہ گناہ ہے حرام ہے اور اس کے بعد بھی عذاب میں ہی مبتلا ہوگا چھٹکارے کی کوئی شکل نہیں ہوگی اسی لیے انسان اپنے جسم کو برباد نہیں کر سکتا یہ بھی امانت ہے حضرت امام شافی رحمتہ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا فکر میں بسلہ بیان کیا کہ اگر کسی شخص کے لیے یہ پاسبل تھا اس کے لیے یہ ممکن تھا اس کو گنجائش تھی اسباب بھی تھے کہ وہ تیرنا سیکھے سوئمنگ سیکھے اور اسے نہیں سیکھا اور خدا نہ خاصا کسی وقت وہ پانی میں ڈوب گیا ویسے ہی جان بوجھ کر نہیں لیکن ویسے ہی ڈوب گیا تو اس کے لیے چونکہ یہ اسباب مہیا تھے کہ وہ سوئمنگ سیکھتا تیرنا سیکھتا اور نہیں سیکھا وہ ایک حفاظت کا سبب اختیار کرنا اس کے لیے آسان تھا اور نے نہیں کیا تو اس کو گناہ ہوگا یہ جان کے گم ہونے کا اس کو گناہ ہوگا اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ تیرنا سیکھتا اور اپنے آپ کو بچاتا اسی لیے ہر وہ سبب کہ جو انسان کو اپنے جسم کو بچانے کے لیے ہوتا ہے اس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ہر وہ چیز جو انسان کو اپنے اس باڈی کو ظاہر عزو کو وہ برباد کرنا ہوتا ہے اس سے اسی لیے بعض مذاہب میں اسلام کے علاوہ بعض مذاہب میں ایسا ہے کہ وہ باہر بالکل تپتی ہوئی گرمی میں کھڑے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مظاہرے میں ڈالتے ہیں انسان کو یا ایک پیر پر کھڑے رہتے ہیں تپسیا کرتے ہیں اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو اپنے آپ کو پر زبردستی کرو اور دھوپ میں کھڑے رہو نہیں ایسا نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نعمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا قرآن کریم میں کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جس کو تم گرمی میں استعمال کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی لباس بنائے ہیں کہ جس کو تم سردی میں استعمال کرتے ہو یہ بھی اللہ نے اپنی نعمت بیان کی کہ تمہارے جسم کی حفاظت کے لیے میں نے وہ وہ, وہ لباس بنائے جو تم گرمی میں پہنو اور وہ لباس بھی بنائے تمہارے لیے جو تم سردی میں پہنو اور اپنے آپ کو ٹھنڈی سے اور سردی سے بچائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کے طور پر بیان کیا ہے کہ تم اس ظاہری اعضاء کو اور باڈی کی باڈی کی حفاظت کرو کوئی شخص اپنے ہاو کو کاٹ نہیں سکتا اپنے آپ کو نکال نہیں سکتا اسی لیے یہ بھی مسئلہ بیان کیا ہوا ہے جو آرگن ڈونیشن ہوتا ہے کہ اپنے عزو کا ڈونیشن دینا یہ ہر حال میں یعنی عام حالات میں جائز نہیں ہے منع کیا ہے علماء نے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے بعد یہ حکم نہیں ہے کہ اس کے باغ کاٹے جائے اس کے ناخن کاٹے جائے اس کے عزو کا جو جسم کا کوئی عزو کاٹا جائے بلکہ جس طرح اس کا جسم ہے اسی طرح تم ادب اور احترام سے یہ حکم دیا کہ اس کو غسل دیتے وقت ایسا پانی ایک دم گرم نہ ہو کہ اس کو تکلیف ہو بلکہ نارمل اور درمیانی پانی رکھو جس سے اس کو تکلیف نہ ہو یہ سارے ادب کے ساتھ اس امانت کو قبر میں سپرد کرنا ہے نہ اس کو جلا سکتے ہیں نہ اس کو کہیں ڈال سکتے ہیں بلکہ مٹی میں تم اس کو جہاں سے پیدا ہوا ہے ادب کے ساتھ اس کو وہاں پر دفن کر دو تو سارے مسائل آپ دیکھیں گے نعمتیں بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظاہری باڈی کے لیے دی ہے اسی لیے کہا کہ لقد خلق نل انسان اپنی اکثریت تقویم تو یہ تو ایک ظاہری نعمت ہے ہمارا جسم ہے باڈی فزیکلی ہے اور ایک آیت ولقد کرم نہ بنی آدم و اللہ فل بربا ہم نے ساری مخلوقات میں انسان کو سب سے زیادہ مکرم بنایا باعزت بنایا اس کو رسپیکٹفل ہم نے بنایا اور اس کی عزت سب مخلوق میں زیادہ ہے اس کو جیسے ظاہری آگاہ ہمیں دیا ہے اسی ظاہری اعضاء کے اندر ایک معنوی قوت اور طاقت دی ہے ایک تو ہماری یہ آنکھ ہے جو فزیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ کالی کی کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر چھوٹا سا اور ہوتا ہے یہ ظاہری جس میں ہے اور ایک ہے ان کے اندر دیکھنے کی قوت اور طاقت یہ ہے معنوی طاقت معنوی قوت جیسے ظاہری آنکھ کو ہمیں محفوظ رکھنا یہ اس کا حکم دیا ہے ہم اس کو اندر کچھ ڈال نہیں سکتے کوئی ایسی چیز ڈال نہیں سکتے جس جو بہت تیز ہو یا کوئی بھی کسی طرح نقصان ہم اس ظاہری آنکھ کو نہیں پہنچا سکتے اسی طرح اس کے اندر جو مانوی طاقت ہے باطنی طاقت ہے یعنی دیکھنے کی قوت ہے وہ دیکھنے کی قوت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں احکام بتا دی ہے کہ تم اس دیکھنے کی قوت کو اسی جگہ استعمال کرو جہاں ہم نے کہا ہے اس جگہ استعمال مت کرو کہ جہاں ہم نے منع کیا ہے نامحرم ہم کو نہیں دیکھ سکتے غلط نگاہ کسی پر نہیں پڑ جا سکتے بلکہ یہ حکمت یا کل منی نہ یا من سوری کہ تم اپنے نگاہوں کو نیچی رکھو وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو تو ہر عضو کے اندر یہ ایک آنکھ کا مسئلہ ہے اسی طرح کان کا مسئلہ لے لو کان کا ایک ظاہری جسم ہے باڈی ہے یہ ہے اور ایک ہے اس کے اندر معنوی طاقت سننے کی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون کہ تمہاری ماں کے پیٹ سے تم نے تم کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اور تم کو قوت سامیہ عطا فرمائی قوت باصر عطا فرمائی قوت فکر عطا فرمائی سوچنے کی قوت دل و دماغ عطا فرمایا تاکہ تم شکر ادا کرو تو ایک تو ظاہری کان ہے اور ایک اس کے اندر کی سننے کی طاقت ہے جیسے ظاہری کام کو ہمیں بچانا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے ویسے اس کے اندر کی مانوی طاقت جو ہے سننے کی اس سے بھی وہی سنا جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں کہ کان کی حفاظت کرو کیا کوئی دو آدمی اپنی پرائیویٹ بات کرتے ہو وہاں جا کے تم سننے مت لگ جاؤ کسی سے جاسوسی کی بات تم سننے مت لگ جاؤ اسی طرح کوئی کوئی کوئی راز کی باتیں کر رہے ہو سننے مت لگ جاؤ کوئی دو آدمی بات کرو تیسرے تم اندر جا کے وہاں پر سننے مت لگ جاؤ وہ آدمی نہیں چاہتا ہو کہ یہ آئے اور ہماری بات سنیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے میوزک نہیں سن سکتے حرام گانے نہیں سن سکتے ایسی باتیں نہیں سن سکتے جو فحش ہو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مانوی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مکرم بنایا انسان کو اس سے روک دیا گیا کہ تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے یہی حال ہماری زبان کا ہے کہ زبان بالکل ایک اس کی اس کے فزیکلی باڈی ہے ایک ٹکڑا ہے یہ تو ایک ظاہر جس میں ہے لیکن اس کے اندر بولنے کی جو طاقت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس بولنے کی معنوی طاقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے احکام جاری کر دیے کہ تم وہی بول سکتے ہو جو ہم کہیں جسے ہم کہے وہی بول سکتے ہو دوسری بات نہیں بول سکتے تم نے کسی کے نقصان دینے والی چیز بیان بول دی اپنی زبان سے اس کا بیچارہ کا نقصان ہو گیا اور تمہاری پکڑ ہو جائے گی تم کسی ادارے کے لیے اچھے کلمات کہو کہ اس ادارے کی ترقی ہو جائے تو یہ تمہارے لیے خیر کی بات ہے جو تمہارے لیے بھلائی کی بات ہے اور تمہیں اس پر ثواب دیا جائے گا اور کسی ادارے کے لیے کوئی ایسا لفظ کہہ دیا جس کے اس ادارے کا نقصان ہو گیا اس سنستھا کا نقصان ہو گیا اور اس ایسوسیشن کا نقصان ہو گیا تو ظاہر ہے کہ یہ بول تمہارے زبان سے نکلا ہوا جو ایک معنوی طاقت تھی اس کو تم غلط جگہ استعمال کیا اللہ کے یہاں تمہیں اس کی پرشش ہوتی گناہ ہوگا کسی کی بھلائی کے لیے بات کہنا کسی کی تعریف کرنا اس کے ثواب ہے غیبت کرنا چوہلی کرنا اسی زبان سے گالیاں بکنا اسی زبان سے فحش گانا گانا یہ ساری مانوی طاقت کو غلط جگہ استعمال کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا بلکہ زبان کا ایسی خطرناک چیز ہے ایسی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہے پوری زندگی اچھے اعمال کرتا رہا اور وہ جنت کے قریب ہو گیا اور آخری عمر میں اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جس کی طرف اس کا کوئی دھیان بھی نہیں گیا ہو کہ یہ ایسی خطرناک اور بھیانک بات ہوگی اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوگی لیکن اسی ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں اور بعض مرتبہ ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو زندگی بھر برے اعمال کرتا رہا برا اعمال کرتا رہا زندگی اس کی ساری اسی میں گزری لیکن اس نے کئی مرتبہ عمر میں ایسی باتیں کہہ دی ایسا کلمہ نکال دیا کہ جس سے کسی کا بھلا ہو گیا جس سے کسی کی خیر ہی کر دی اور وہ اللہ کے ہاں اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے اس کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی اور جنت میں داخل کر دیا تو یہی زبان کی جو باطنی قوت ہے خاص کر کے یہی ہمیں حفاظت اس لیے کہ یہی زبان دو میں جھگڑا بھی کرا سکتی ہے میاں بیوی میں بھی جھگڑا کرا سکتی ہے اسی طرح آپس میں لوگوں میں بھی جھگڑا کرا سکتی ہے اور یہی زبان ایسی ہے کہ دونوں میں محبتیں بھی پیدا کر سکتی ہے دلوں کو جوڑ بھی سکتی ہے اور کسی عربی شاعر نے کہا ہے کہ جراحت السنان الحلتیام ولا جراح السان کہ لکڑی سے تلوار سے کسی اور چیز سے جو زخم باڈی پر لگتا ہے وہ تو ملم پٹی کرنے سے روج آ جاتا ہے اچھا ہو جاتا ہے ہیلنگ اس کی ہو جاتی ہے لیکن زبان سے نکلا ہوا جو بول جو زخم کسی کے دل پر ہوتا ہے وہ کبھی روجتا نہیں ہے وہ کبھی اچھا نہیں ہوتا وہ دل پر لگ جاتا ہے اثر کر جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے عداوت و دشمنی پھیلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اسی لیے کہا کہ عقل مند شخص تو وہ ہوتا ہے عقل مند شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے جس کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے مطلب کیا ہے کہ وہ کوئی بول بولنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچتا ہے کہ میرا یہ بول جو میں بولوں گا اس کا کیا اثر پڑے گا ہزار مرتبہ سوچ کر وہ بولتا ہے اسی لیے نکاح میں بھی آپ خود میں دیتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت کا انتخاب کیا فرمایا کہ یا امن اللہ وقول قول سدیدہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور وقول و قول سدیدہ تم درست اور ٹھیک ٹھیک بات کہو آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قرآن پاک میں سے نکاح کے وقت اس آیت کا انتخاب کیوں فرمایا اس کو کیوں چوز کیا وقول و قول سجیدہ اس لیے کہ اب دو آدمی ہے ہسبینڈ وائف آپس میں جڑ رہے ہیں آپس میں رہ رہے ہیں رات دن ایک ساتھ رہنا ہوگا ان کو کہا کہ تم زبان کا کنٹرول کرنا ایک دوسرے کو ٹھیس پہنچے ایسی باتیں نہ کرنا ایک دوسرے کے ماں باپ کے بارے میں کوئی خلاف بات مت کرنا ایک دوسرے کے بھائی بہن کے بارے میں کوئی خلاف بات مت کرنا ہمیشہ میٹھی اور اچھی بات کرنا تاکہ دلوں میں محبت پیدا ہو گالی گلوچ دینا یہ تمہارا کام نہیں ہے برائی اس کے الفاظ سے اپنے وائف کو پکارنا یا ہسبینڈ کو پکارنا یہ تمہارا کام نہیں ہے اسی لیے فرمایا وقول وقولن صدی تو فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہے کہ جس کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے اور نادان اور بیوقوف آدمی وہ ہوتا ہے کہ اس کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے اس کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے کہ بول دیا بک دیا بلا سوچے اور سمجھے اب پھر یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں الفاظ کچھ واپس نہیں آتے الفاظ تو جو زخم کر گئے دل پر وہ زخم کر جاتا ہے پھر وہ بہت مشکل سے نکلتا ہے اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما من قول الا رقیب آدمی جو بھی لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کے پاس ایک رقیب تیار ہوتا ہے ایک لکھنے والا نگران تیار ہوتا ہے فوراً وہ زبان بکڑ ہو جاتا ہے اور لکھ لیا جاتا ہے اور پھر وہ جب کھلے گا اللہ کے یہاں تو ساری چیزیں سامنے آ جائے گی ساری چیزیں سامنے آ جائے گی اگر وہ شخص انکار کرے کہ یا اللہ میں نے تو ایسی بات نہیں کہی تھی میں نے تو ایسی بات نہیں کہی تھی اللہ فرمائے کہ اچھا تم نے نہیں کہی تھی تو زبان میں تو میں نے تم دنیا میں جو ہے میں نے تمہاری زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی اب تمہاری زبان بند ہے اور اللہ فرمائیں گے کہ بما تمالا یکسبون آج تو تمہاری زبان پر سل لگا دی جائے گا تمہارے ہاتھ ہے پیر ہے یہ سب کہیں گے کہ اس نے کیا کیا بولا تھا سارے آگا صبح میں زبان کو جوڑ کر کہتے ہیں کہ تو صحیح سلامت رہنا اگر تو صحیح سلامت رہی تو ہم بچیں گے اور اگر تو نے غلط الفاظ نکالے تو پھر ہم پیٹے جائیں گے سارے آگا پیٹے جاتے ہیں زبان کی وجہ سے اس لیے انسان کو چاہیے کہ کوئی بھی لفظ بولنے سے پہلے سوچے کہ میرا لفظ کہاں جا کر گرے گا کسی کے نقصان کے لیے گرے گا یا کسی کے فائدے کے لیے گرے گا یہی زبان جنت میں بھی لے جاتی ہے یہی زبان جہنم کا بھی سبب بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ولاقد کرم نہ بنی آدم یہ اکرام یہ عطا کیا کہ ظاہری جو اعضا دیے ہیں ان سب آزاد میں ایک باطنی قوت دی ہے معنوی قوت دی ہے اور اس معنوی قوت کو کیسے استعمال کرنا یہ پورے قرآن و حادث بھرا ہوا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں امانت سماوات کہ ہم نے اس امانت کو آسمان و زمین کے سامنے پیش کیا انہوں نے انکار کر دیا اور ڈر گئے اور انسان نے اس کو لے لیا تو امانت سے مراد کیا ہے قرآن کیا ہے قرآن اول سے آخر تر آپ دیکھ لیں کہ اس میں احکام بیان کیے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو سارے آزاد کے متعلق یہ تم سوچو یہ مت سوچو یہ دیکھو یہ مت دیکھو یہ پورے قرآن کے احکام ہے اور یہی احکام پر عمل کرنا یہ امانت ہے یہ امانت ہے تو اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ میں نے ظاہری باڈی دی ہے اس کی بھی حفاظت کرو معنوی طاقت جو تم نے دی ہے اس کی بھی حفاظت کرو اور زندگی اسی طرح گزارو یہ دونوں کو ساتھ لے کر اور جب وقت آئے میرے یہاں آنے کا تو یہ امانت میں نے جس طرح دی تھی تمہیں اسی طرح گزار کر تم مجھے واپس کر دو اگر اس طرح گزار کر ہم نے واپس کر دی اللہ تعالیٰ کو تو ان شاء اللہ ہم کامیاب ہیں اگر خدا نہ خستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اسے ہم ہٹے تو پھر یہ مصیبت کا سبب بن سکتی ہے یہ تھوڑی سی بات جو ذہن میں آئی حضرت کی توجہ سے میں نے بیان کر دی عرض کر دی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے جزاک اللہ خیر